وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اور ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نام اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے رو برو یعنی بالکل سامنے کھلا ہوا پالے گا لے خود ہی اپنی کتاب آپ ہی پڑھ لے آج تو تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے ہر کوئی اپنا نام اعمال دیکھ لے گا گزشتہ آیتوں میں زمانے کا ذکر کیا جس میں انسان کے اعمال ہوتے ہیں اب یہاں فرمایا ہے کہ اس کا جو عمل ہوتا ہے بھلا ہو یا برا وہ اس پر چپک جاتا ہے نیکی کا نیک بدلہ ملے گا بدی کا بد خواہ وہ کتنی ہی کم مقدار میں کیوں نہ ہو جیسے اللہ نے سورہ زلزال کی آیت نمبر پانچ اور چھ میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے ذرا برابر کی خیر اور اتنی ہی شر ہر شخص قیامت کے دن دیکھ لے گا اور جیسے سورہ طور کی آیت نمبر سولہ میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے ہر انسان کے داہنی اور باہنی جانب وہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو بات بھی انسان منہ سے نکالے وہ اسی وقت اس کو ٹانک لیتے ہیں اور انفطار کی آیت نمبر دس میں فرمایا و ان علیکم کم لحافین اور بے شک اے انسانوں ہم نے تم پر نگہبان مقرر کیے ہیں جو بزرگ ہیں اور لکھنے والے ہیں تمہارے ہر فعل سے باخبر ہیں اور آیت میں ہے تمہیں صرف تمہارے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا اور سورہ قاف کی آیت نمبر سترہ میں جس کا ترجمہ ہے کہ ہر برائی کرنے والے کو سزا دی جائے گی مقصود یہ ہے کہ ابن آدم کے چھوٹے بڑے چھپے کھلے نیک بدعمال صبح شام دن رات برابر لکھے جا رہے ہیں انسان کے اعمال کے مجموعے کی کتاب قیامت کے دن یا تو اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی یا بائیں میں نیکوں کے دائیں ہاتھ میں اور بروں کے بائیں ہاتھ میں کھلی ہوئی ہوگی کہ وہ بھی پڑھ لے اور دوسرے بھی دیکھ لیں اس کی تمام عمر کے کل اعمال اس میں لکھے ہوئے ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے سور قیامہ کی آیت نمبر تیرہ میں فرمایا یونب الانسان ال بما و آخر اس دن انسان اپنے تمام اگلے پچھلے اعمال سے خبردار کر دیا جائے گا انسان تو اپنے معاملے میں خود ہی حجت ہے گو وہ اپنی بے گناہی میں کتنے ہی بہانے پیش کر دے اس وقت اس سے فرمایا جائے گا کہ خوب جانتا ہے کہ تجھ پر ظلم نہ کیا جائے گا اس میں وہی لکھا گیا ہے جو تو نے کیا ہے اس وقت چونکہ بھولی بھسری چیزیں بھی یاد آ جائیں گی اس لیے در حقیقت کوئی عذر پیش کرنے کی گنجائش نہ رہے گی پھر سامنے کتاب ہے جو پڑھ رہا ہے خواہ وہ دنیا میں ان پڑھ ہی تھا لیکن آج ہر شخص اسے پڑھ لے گا گردن کا ذکر خاص طریقے پر اس لیے کیا کہ وہ ایک مخصوص حصہ ہے اس میں جو چیز لٹکا دی گئی وہ چپک گئی ضروری ہوگی شاعروں نے بھی اس خیال کو ظاہر کیا ہے مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر دن کے عمل پر مہر لگ جاتی ہے جب مؤمن بیمار پڑتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ آپ نے فلاح کو تو روک لیا ہے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اس کے جو عمل تھے وہ برابر لکھتے جاؤ یہاں تک کہ میں اسے تندرست کر دوں یا فوت کر دوں لفظ طائر کا معنی قطادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں طائر سے مراد عمل ہیں حسن بصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تیرے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں صحیفے کھلے رکھے ہیں داہنی جانب والا نیکیاں اور بائیں طرف والا بدیاں لکھ رہا ہے اب تجھے اختیار ہے زیادہ نیکی کر یا زیادہ بدی تیری موت پر یہ دفتر لپیٹ دیے جائیں گے اور تیری قبر میں تیری گردن میں لٹکا دیے جائیں گے قیامت کے دن کھلے ہوئے تیرے سامنے پیش کر دیے جائیں گے اور تجھ سے کہا جائے گا کہ لے اپنا نام اعمال خود پڑھ لے اور تو ہی حساب اور انصاف کر لے اللہ تعالیٰ کی قسم وہ اللہ تعالیٰ تو بڑے عادل ہیں جو تیرا معاملہ تیرے ہی سپرد کر رہے ہیں یہ روایت تفسیر میں جریت قبری میں ہے